سجنا اج بریالی ویڑا میرا سجنا آؤ سیلا وائی آؤ سی روائی اج کشتی بھریالی بڑا میرا سجنا لریائی سامعین محترم دوست احباب برائے کرم آپ آپ دوست احباب پیچھے تھوڑا تھوڑا ہو جاؤ تاکہ ماشاء اللہ سامین محترم ساڈی خوش قسمتی الحمدللہ کہ ساڈے کول پیرو مرشد حضور سیدی خواجہ محمد شفیع چشتی قادری لجپال آپ تشریف لے آئے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پر فتن دور دے اندر جس دور دے اندر یہودیت اور عیسائیت دا زور اس دور چ قبلہ مرشد کریم نے نگاہ فرمائی اور فضل احمد چشتی جیسے مرد خدا تیار فرمائے اور الحمدللہ ایسے مرد خدا تیار فرمائے جنہ نے لوگاں دے دلاں عشق مصطفی پیدا فرمایا جس طرح میرے امام احمد رضا تاجدار بریلی علیہ رحمہ نے اپنے دورے سبحان اللہ حضور دے غلاماں نے دلاں دے اندر عشق مصطفی پیدا کیتا ہن میں اپنے پیرو مرشد قبلہ دی بارگاہ چ میں ایک جڑا پیش کرنا آپ دی بارگاہ چ تے احباب اللہ اور اس دے رسول دے نام نامی اسم گرامی نو بلند کردے ہویاں اونچی اونچی آواز نال نعرے دا جواب دینا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت رسول اللہ نعرے رسالت رسول اللہ نعرے تحقیق نعرے غوثیہ نعرے غوثیہ فیضان رضا فیضان رضا فیضان خاجگان چشت اہل بہشت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید ہمارا وہ امام ہے ہمارا وہ امام ہے في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون دوستو قرآن مجید اتنا عظمت والی چیز ہے کہ جہاں ایک قرآن مجید دفن ہے وہاں سمجھو سارے سوا لکھ نبی دفن ہے قرآن پاک کا احترام ایک تو دور ہے ہے عام چھاپے ہیں کاغذ جو وہ بالکل ناقص لگاتے ہیں اور پینتالیس چالیس کا قرآن مجید اصل تو یہ ہے کہ اسلام یہ چھاپے خانے قرآن مجید کا صرف ایک اور گراں قیمت پر قرآن مجید بکے پھر اس پر کاغذ عالم لگایا جائے تو اس پر فتن دور میں جہاں قرآن مجید کی عزت کی اللہ نے قرآن مجید میں تاکید کی ہے محبوبہ کسم اس فلاح کسم اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں اور تم جاننے والے ہو کہ میں عظیم قسم اٹھاتا ہوں متعدد مقام پر اللہ نے کل اپنے محبوب کی شان بیان کی قسمیں اٹھائیں لیکن کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں عظیم قسم اٹھاتا ہوں لیکن قرآن مجید کی عزت کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی پھر فرمایا میں عظیم قسم اٹھاتا ہوں بہت یہ قرآن میرا عزت والا قرآن نہ کریم کریم یہ عزت والا قرآن ہے لو محفوظ میں میں نے تمہیں دیا ہے تو اس کا احترام کرنا کہ بے وضو سے انگل نہیں لگانی تو اللہ کے نام کی شان تو ہم بیان نہیں کر سکتے وہ تو سب سے اعلیٰ ہے ہماری بد نصیبی کے خدا رسول کے نام آج جگہ جگہ پڑے ہیں قرآن مجید کی کوئی عزت نہیں ہے پینتالیس چالیس کا بیکرا فیصلہ کرنٹ اٹھائے ہوئے تھے بہت بڑا سبز کپڑا پیش اس میں وہ رکھی تھی چند بندے ادھر کندھا دے رہے تھے چند باقی سارے پیروں ننگے ہاتھ باندھ کر پیچھے چل رہے تھے تو ہمارے قرآن مجید کی عزت کا تو تو وہ بالکل جھوٹھی کتاب اس کی کیا عزت ہے تو یہ قرآن محل جو بن رہے ہیں یہ اللہ تعالی قبول فرمائے ہم سونے کا قرآن محل بنائے پھر بھی عزت ہم نہیں کر سکتے قرآن اتنا بہت اللہ اور اس کے رسول کے نام کی تازی پھر یہ اخبارات سوائے شہید کرنے کے اور کوئی طریقہ نہیں کہ قرآن مجید پر تو حدیث پاک کی کتاب نہیں رکھی جاتی فوٹو ہیں اور جگہ جگہ پڑے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ٹرکوں کا ٹرک آتے ہیں تو ماحول ہے لوگوں میں جہالت ہے کہ روڑی میں پڑا ہے گندی نالی میں پڑا ہے کوئی بات نہیں پچاس سال ساٹھ سال سے میں ان کے اشتہار اتارتا ہوں بریلوی دیوبند شیعہ وابی سب سب یہ ساٹھ سال سے دیواروں پر لگاتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں آخر جتنا دیر کھڑا رہے گا آئے تو نیچے یا نالی میں جائے گا تو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ایسی عزت والے چیز کا ہم بتائیں میاں اس کی عزت کرو یہ تو تہوار جس کے اندر قطرہ ایمان کا بھی ہے اس اس کے کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ تو خود تو نیچے اٹھانا یہ بھی اچھا کام ہے اصل تو گیرو نہیں یہ باندھو نیچے گیرنا اس کو ردی کہنا پھر ہر چیز اس میں باندھنا پھر اس کو جا بجا گیرنا یہ تو پتہ نہیں ہم کیسے بچ رہے ہیں جو قرآن مجید ہم گٹروں میں اٹھاتے ہیں جس کو ٹٹی پیشاب نہ رچی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا تو سوا شہید ہونے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے میں تو چار سال سے بیٹھا ہوں پہلے تو میں کرتا آیا ہوں پچاس سال سے چار سال سے میں فالد کی وجہ سے بیٹھ بیٹھ میں نے چار سال کے اندر کوئی نقطہ نہیں جلایا جب جا ہی نہیں سکتا میرا بیٹا بارہ سال سے معذور ہے تو یہ بریلوی دیو وہابی آصف جلالی والے کوئی حکانی پر گیا یہ سارے میرے خلاف آئے بیٹھے تھے جو توہین کرتے ہیں ہیں اشتہار ہوگا تو انہوں نے ہم پر پرچہ کرا دیا میرے بیٹے پر اور پر اب میں جیل کے جانے کا نہیں اگر میں تندرست ہوتا تو خوشی سے چلا جاتا میرا بیٹا بھی معذور ہے تو مالک انہوں نے پورا زور لگایا مالک نے مہربانی کی ایک روپیہ ہمیں نہیں لگا پانچ سو بندہ بستی سے نکل کر آیا پولیس تب آتی ہے جب واقعہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ تین سو نفری پہلے وہ ابھی دور تھے ان کو اور ان کے مدرسے کو جلاؤ جلاؤ جلاؤ وہ بھی پولیس نے لکیر مار دی کہ تم اگر آ گیا ہے تو ہم گولی چلا تو ہمیں اللہ نے بچا لیا اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ مجھ جیسے گناہ کار پر احسان کیا اور میرا بیٹا معذور ہے اس پر بھی احسان وہ وقت گزر ادب کی کوئی انتہا نہیں نہ ہم مسلمان کو بتانے کی ضرورت ہے میاں قرآن کی اللہ کے نام کی کافر کو کہنا بھی بے اور جس کے اندر ایمان ہے اس کو کہنا بھی بے دوستو دوسرا معاشرے کی سے چند باتیں کروں گا عقیدے کو ادب وغیرہ کفر کو مخالفت یہ تین چیزیں عقیدے کو کھا کھا کھا ایک بزرگ فوت ہو گیا دوسرے بزرگ کو ملا اس نے کہا تیرے ساتھ کیا ہوا اس نے کہا میں نے ایک بد مذہب سے سلام کیا اور مہربانی سے بولا تیسرا سارا اسی کا حساب یہ جو ہم میں نے رہی کفر کفر یہ تعلیم کا نظر لیا ہے اب ہم پاگل بن چکے ہیں عقل ہم میں ہے نہیں ایمان ہم میں ہے نہیں ان سکولوں میں نہ دین ہے نہ دنیا ملتان دس سیٹیں تھیں چار ہزار درخواست تو ہم اتنا مر گئے کہ جہاں لڑکا نہیں بچتا وہاں لڑکیاں سکول جا رہی ہیں آپ نے عالمی دن میں سنا ہوا کہ عورتوں نے لکھ رکھا تھا ایسے چار عام کراچی کفرم باغ لاہور کہ ہم بچہ نہیں جان سکتے ہمیں پیچھے سے کیا اتنا یہ تعلیم کے نتائج ہیں ہم ایسے مر چکے ہیں کہ غیرت تیرہویں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 چھوڑ چھوڑ اور پردہ جو ہے عورت کا بڑا زیور ہے الحمدللہ کہ ہمارے درویش جو ہیں آپ ان کی توجہ اس پر بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی برکے سلا لا رہے ہو سکتا ہے کہ حالات بدل جائے دوستو یہی وجہ ہے کہ غیرت ادا بغیر یہ عقیدے کو کھا گئی ہے سکول ووٹ اور ٹی وی جو ہے عمل کو کھا گئی ہے یہی پیسے رکھتے جاؤ تمہارے بچوں کو کافی ہوں گے آگے لاکھوں پھیر رہے ہیں اور کروڑوں پڑھ رہے ہیں بے وقوف اب جو پرائیویٹ سکول کھلے ہیں انہوں کے ساتھ حکومت نے اگر نوکری دیتے یہ سکول کھولتے ایمان سے اور یہ قوم سے دھوکھا کر ان سے حکومت نے دھوکھا کیا اور اب میں چند باتیں آپ کو کروں گا تقریر تو نہیں کہ میری باتیں ہیں کسی کو پسند آئے وہ تو جھولی میں پہن کر لے جائے اور جس کو پسند نہ آئے وہ یہاں گئے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان میری بات بھی ایمان والے سے ہے گولے والے اللہ تعالی نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں شیعہ بھی قرآن پڑھتے ہیں دیوبند دیوبندی بریلوی کن کے پاس جائے تو قرآن قرآن جس نے الحمد شریف کو نہیں سمجھا اس نے اور قرآن شریف کیا سمجھا الحمد شریف نے قصہ ختم کر دیا اے دن سراط المستقیم سراط اللہ انا تعالی مجھ سے سیدھا راستہ مانگو میرے انعام والے لوگ اللہ کو کیا بتانا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے انعام والے لوگ سیدھے راہ پر ہے انعام اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین نبی صدیق شہید اور ولی بس بس بس میں نے ایک وہابی کو کہا مسجد کے آگے کرا تھا میں کہ میاں الحمد کو تم کو سمجھا ہے کہتا ہے کس طرح میں کہ اللہ نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگوں والا راستہ مانگو اب مجھے بتا سیدھا راستہ تو ہے راستہ میں نے کہا لاہور کا ہے کہ نہیں عقیدہ عمل تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقیدہ بھی ولیوں والا رکھو عمل بھی ولیوں والا رکھو تو میاں یہ تو تقلید ہے تقلید تو قرآن سے ثابت ہے اب میرا سوال ہے بہت بڑا اس کا تو جواب دے دے تو میں تیرے ساتھ تیرا مزہ پکڑ لوں گا کہتا ہے کیا میں نے کہا سیدھا رہا ہے حدیث قرآن والا اس میں کوئی شک لیکن اللہ نے فرمایا مجھ سے حدیث قرآن اللہ مانگو اللہ نے فرمایا آپ نے بھی یہ فرمایا ہے علیکم بے سنت و سنت جس طرح میں کروں اسی طرح کرو جو خاموش میں نے کہا میاں اس کا ایک ہی مطلب ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حدیث قرآن ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگ وہ کریں اسی طرح کرے اب گولے والے سرکار کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے آپ فرماتے تھے تعلیم ہے چھلکا غور غور نہ تعلیم کیا ہے ہار مجھے کہتے ہیں کہ کے خلاف ہیں تو ہر مومن خلاف ہے ہر بھی شعور عقل والا بے وقوف ہے جو پاگل پاگل ہے بےمان کا ہے اللہ نے بےمان کو بدقل سے لا تو ہر جس کے پاس عقل ایمان شعور ہے وہ ہر خلاف ہے تعلیم ہے چھلکا تربیت ہے مغرب اب میں بادام توڑ مغز میں کون سے کھانے والے کے لیے تیار ہے ہتھ کرو وہ کوئی کھائے گا تو کھا تو رہی ہے آپ نے فرمایا کون چھلکا کھا رہی ہے پیٹ پٹے گا جہاں لڑکا برباد ہو جاتا ہے رونا آتا ہے بات کرتے بھی شرم آتی ہے کہ مسلمان کو ہم بتائیں بابا دی بہن کو گھر یہ شرم آتا یہ بات بھی بتانے کی ہے دی بہن چھپانے کے لیے ہے باہر نکالنے کے لیے نہیں ہے فرمایا کون چھلکا کھا رہی ہے پیٹ پھٹے گا جا ظالم بنیں گے جا لوٹے گا ایسا ہے آپ کی بات میں مشاہدے پر بات کرتا ہوں جو آنکھوں کے سامنے یقین کہتے ہیں علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین آپ نے پڑھا بجلی کو کسی نے ہاتھ لگایا مر گیا یہ علم الیقین ہے آپ کے سامنے کسی نے ہاتھ لگایا وہ مر گیا تو آپ کو عین الیقین حاصل ہو یہ دو یقین کے قرآن میں بھی ہے اللہ کو متقاصر و حتا ذرت المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین ابھی تو ابھی تمہیں علم الیقین ہے تو تو تو جب دیکھو گے کہتے ہیں سکول کا آنکھوں کے سامنے ہے ارے اندھے کے آگے دور بین رکھو کیا فائدہ بات تو ہے باہر چھلکا کون کھا اور دنیا بھی نہیں تم یہی پیسے جو لگاتے ہو کوئی ہنر سکھا دو علم پڑھا دو اور یہی پیسے رکھتے تمہارے بچوں کو کافی سولہ سال تک لاکھوں لگ جاتے لاہور میں سن پینتالیس کی بات ہے تو مجھے ایک بندہ حال سنانے لگا میں نے باتیں کی اس نے کہا میں سناتا ہوں تم کو کہ یہ کھوکھا ہے جو سامنے یہ انگریز کا ہے اور ساتھ ہی مسلمان کا ہے انگریز اور میں ایک ہی شعبے میں کام کرتا ہوں انگریز جو چیز مسلمان آٹھ روپے کی دیتا ہے وہ نو روپے کی دیتا ہے تو انگریز روز سے لیتا ہے میں نے کہا بے وقوف تو روپیہ زیادہ کیوں بچتا ہے جب تمہیں آٹھ وہ اللہ نے ان کو پاگل فرمایا ارے وہ ہمیں بے وقوف کہہ رہے ہیں پتہ نہیں انتہا کیا ہے کافر کافر کافر کہتا ہے تم ہو بے وقوف میں بتاؤں تمہیں سمجھدار ایک دن میں اس کی گردن میں کپڑا ڈال کر میں نے کہا بتاتا ہے ٹھیک ورنہ میں مر جاؤں گا تمہیں مار دوں گا تو اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں مسلمانوں کو نہ بتانا دیکھو نہ حالانکہ اکبر البادل کہتے ہیں بعد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے قوم کو ہے مردہ بھی ہے اس کی احتیاط اگر یہ قوم سونے لے گی مردہ تو کیا کرے فرمایا کہتے ہیں مردہ نہیں چلتا یہ پاکستان کی قوم کو دیکھو مردہ بھی ہے ہے چل اس نے کہا یہ چیز ملتی ہے سات تمہارا مسلمان دیتا ہے آٹھ تم ہمارے دشمن ہمیں تمہیں ایک روپیہ نفع کیوں ہم دو روپے دیتا ہوں دیتا تو اپنے کو تو دوستو اب یہ Lifebuoy Lux Sunlight Lipton Brooke Bond یہ لیور برادر انگریزوں کی ہے لاہور لاہور یہ اس کے اثر تو یہ جس کو دیکھو وہ لکس لے گا حالانکہ Sufi soap soap soap Capri یا تبت یہ پاکستانی یہ کون سے اچھے نہیں ہیں جو لے گا بروٹی پاٹ چاہے دانے دار میں خود استعمال کرتا ہوں یہ لاکھوں اربوں روپے بانٹ کر اسرائیل کو مدد دے رہے ہیں اور ہم سوئی قوم لے رہے ہیں بزرگ فرماتے ہیں جس قوم کو دشمن اور دوست کا خبر نہ ہونا وہ قوم بے ایمان ہوتی ہے اور یہودی ہمارا سب سے بڑا دشمن یہ نمک بھی اپنا اپنا کوٹ پیس کر کھاؤ یہ بازاری مشینیں جہاں لگی ہے ہمارے مرید جو کینسر کی بوتل لگی ہوئی ہے جو نہ لگائے پچیس پچیس ہزار روپے جرمان یہ نمک میں سارا کینسر ملا ہوا ہے پولیو کے قطرے میں نمک میں کینسر تو ہماری حکومت جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے کی طرح اپنے بچوں بچوں کو کو قتل قتل کر کر ہمارے کیونکہ یہ خود تو نہیں ہے ہم پر ظلم کرتے ہیں جو نہیں پلاتا ہمارا دروے جیل میں کر تو دو تو دوستو یہ نمک نمک نمک بھورے والا لے کر خود پیس کھاؤ بازاری نمک مت لو دوسرا کہتے ہیں ہمارے ووٹوں کے خلاف ہے ہمارے یہ امان امان دیکھو کفر دیکھو یہ ووٹ امان کنجری امیر امیر آپ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں اچھے بندے کو مشغور ارے اچھا, اچھا بندہ مشورہ لے سکتا ہے دے نہیں سکتا کنجر چور بدماش جاہل بے وقوف یہ مشورہ یعنی, یعنی ووٹ لے سکتا ہے دے نہیں سکتا اصل تو مشورے دینے والے جو جس کو میری بات غلط گئے اٹھ کر سوال کر سکتا نورانی صاحب کے خلاف میں نے تقریر کی تو وہ جلوس نکالا وہ جمہوریت کا حائل تھا مجھ پر لڑنے کے لیے تیار میں نے کہا میاں تمہارے نورانی کی حیثیت بتاؤں جمہوریت کہتے ہیں ہاں۔ میں نے تم بھی کام ایک طرف نورانی ووٹ لگایا میں نے کہا کتنے آ ادھر میں نے کنجری لگا دے جو چالیس سال چکلے پر بیٹھی ہے برابر دو کنجریاں ہوئی تمہارا نورانی تو دو کنجریوں ہے ایسا اس لیے شخصیت پرست یہ چیزیں ہمیں کھا گئی مالی امتیاز شخصیت پرستی ذاتی مفاد پرستی یہ بندے کو ڈاکو بنا دیتی ہے اور جماعت پسندی میں حق نہیں رہتے شخصیت پرستی عام ہو گئی یہ حق پرستی نہیں ہو یہ چار چیزیں ہم حائل ہو چکے ہیں چار اعلان پر جماعت پسندی جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا شخصیت پرستی میں حق نہیں رہتی مالی امتیاز میں حرام حلال نہیں رہتا اور ذاتی مواد پرستی بندے کو ڈاکو بہت بڑی لانی اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے بھائی قرآن شریف کو تو مانتے ہو کہاں مانتے ہیں حضور صلی اللہ قرآن شریف فرماتا ہے کرنا پھر مسلمان ایک اور تو گھر ٹکی نہ نکلو دوسری جگہ ہے کہ حویلی کے اندر بھی ایسا قدم رکھو الفتنا تو شبدوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے فتنے قتل سے سخت ہیں تم فتنوں پر کنٹرول کرو قتل نہیں ہوں گے اسلام جو ہے ہمارا برائی کے اسباب ختم کر کے برائی ختم کر دیتا ہے جو یہودی قانون ہے وہ برائی کے اسباب پیدا کر کے برائی کرا کے پھر سزا یہ ہمارا اب پھیلا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے عورت کا چادر چار دیواری کا تحفظ اسلام نے کیا ایک لڑکا اور لڑکی سکول والے لدر پینٹ کے پرام تو پتہ لگ گیا ان کو تو انہوں نے لڑکے کو ٹریکٹر سے ایک ٹانگ باندھ دی دوسرے ٹریکٹر سے تو وہ چیر ڈالا اور وہی پھر انہوں نے قتل کیا تو وہی لڑکی ایک کا فتنہ بائیس قتل ہو گیا اللہ تعالیٰ شہزاد میں جو قتل ہوا ہے وہ بھی یہی فتنہ ہے کا اب وہ اب انہوں نے پرچہ نہیں دیا انہوں نے کہا ہم تمہیں مارے یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے خاندان تباہ تو اللہ نے فرمایا اس فتنے پر کنٹرول کرو عورت کو باہر مت نکالو اللہ اس کو اندر رہنے دو قتل قتل کیونکہ فتنے قتل سے سخت ہیں تو یہودی یہ فتنہ رکھ دیا مرے عورتوں کو آزاد کر دیا دشمن جو ہے رسول یا ربی ان قوم میں حاضر قرآن محدود میرا محبوب فرمائے گا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا دوسرا ہے اسلام میں آئے جو کسی کا پیسہ دینا حاکم کا فرض ہے اس کو دلائے اس کا حق اس کو یہ تمہارے پیسے کو کہا جائے یہ قانون نہیں ہے کہ وہ پیسے لا دے کوئی نہیں قانون دوسرا فتنہ بھی رکھ گئے کافر دیکھو قرآن مجید پڑھ کر الٹ کر اور ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر دلیل خوار ایک بندے نے ساٹھ ہزار دینا تھا وہ دودھ بیچتا تھا تو تو وعدے کرتا کرتا ایک دن اس نے پکڑ لیا گردن میں رومال تھا اس کو پکڑ کے مروڑی دیتا رہا وہ مر گیا چار لاکھ روپیہ لگا اس وقت تو راضی نہ ہو ہمیں مراد مجرم تو تم اگر تم کو اس کا ساٹھ ہزار دلا دے تو وہ کیوں لڑکی کفر جو ہے یہ برائی کے اسباب پیدا کر کے برائی کرا کے پھر سزا دیتا ہے سزا ہمارا اسلام جو ہے وہ برائی کے اسباب ختم کر کے برائی ختم کر تیسرا قانون زمین اسلام میں کوئی قبضہ نہیں جگہ ہے مکان ہے جب مالک مالے دو انہوں نے قبضہ رکھا ہے میں یہ بات کر رہا تھا تو مجھے حیدرآباد کے بندے نے کہا کہ ایک دکان کے قبضے پر اٹھارہ قتل ہوا ایک راہی مر گیا اور نو جیل بہرحال یہ فتنے جو ہیں نا باقی یہ سب تو قرآن مجید خلاف ہے ارے ابو جہل کہتا تھا اکثر نافر کس کے ساتھ پہنچتے ہے ابو جہل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تیرہ تھے نا تین سو تیرہ ادھر تو ہزارہ تھے اب بھی چار ارب کافر ہیں ایک ارب مسلمان تو جمہوریت اس کو فائدہ دے رہی ہے کہ اقوام متحدہ وہی بنا جاتے ہیں کے کافروں ملک بہت ہیں اس لیے یہ جو ہمارے ہاں لوگ ہیں یہ کافی نواز یہود نواز یہ خدا رسول کی تباہ میں نہیں رہی آپ فرماتے تھے ووٹ نہ دیا کرو ظلم وہ کریں گے جاننا تم جلو گے لوگ یا حضرت کیا کریں فتنے کا ڈر ہے آپ نے فرمایا اگر فتنے کا ڈر ہے تو گورا مار کر ووٹ خراب کر دیا کیونکہ ولی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے دوست وہ اچھا مشورہ باہر دوستوں کنجری مشورہ دے پھر اچھا سمجھدار تو تم نے عقل نے کیا ہے خدا نے پھر اللہ نے تین سو تیرہ کو حکومت دی جاؤ ان کو کسرت وہ تو کہتا تھا ابو جہل اکثر نافرہ قرآن مجید بیان کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کلیلوں میں نے بات یہ شکور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے پاک اور فلید برابر نہیں اور اولو آجا و کسرت الخبیث اگر تمہیں خبیص کی کثرت حیران ہی کر پھر بھی برابر یہ ہمارا قرآن کا فیصلہ ہے ایک مومن ایک طرف اور کروڑ کافر ایک طرف مومن حاوی یہ کنجر ایک طرف عالم ووٹ لگا ایک طرف کنجری لگائے برابر وہ میاں نورانی جیسا کوئی عالم تھا جواب نہیں دے سکتے دو کنجریاں ہوئی تو نورانی صاحب کی چھٹی ہو گئی نہیں ہوئی ایمان سے اس لیے یہ علماء کے پیچھے جانا ٹھیک نہیں ہے ولیوں کے پیچھے جاؤ اکثر کلین میں نے بات وہ تین سو تیرہ تھے اللہ نے فرمایا اللہ نے حکومت ان کو دے تین سو تیرہ کو دے تیسرا کہتے ہیں جی دیکھو کافروں کی چیزیں دشمن ہے ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں بھئی اللہ تو فرماتا ہے للہ ملک سماوات والا ہر چیز میری ہے پھر بھائی مانو اپنے باپ کو کہو کافر ہو جاتا ہے جو ایسا کہے کافر ہے انگریزوں کی چیزیں ہیں اصل تخلیق پیدا کرنا کوئی پیدا کر سکتا ہے اور حقیقی وہی ہے پھر دماغ میں وہ تو اس کافروں کو بھی کہو ارے وہ اللہ کے دشمن ہے یا دوست تو ان کو اپنے باپ کو کہو کہ اللہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرے تمہارا یہی ہے کہ دشمن چیز استعمال دشمن نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کے مخالف ہیں تمہارے باپ ہیں ان کی طرف سے تو بات کرتے ہو ادھر بھی اپنے باپ کو کہہ دو کہ خدا کی کوئی چیز استعمال مت کرو ارے ہمیں تو حکم ہے اب تو ہم پیسوں سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کو قتل کرو ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناؤ بناؤ ان کا مال لے کر مال غنیمت تم تقسیم کرو وہ اگر کھائیں تو تمہارے ذمہ بن کر کھائیں غلام بن کر اب تو دوستوں ہم پیسوں سے استعمال کرتے ہیں تو تمہیں بیٹوں کو بات نہیں کھاتی انگریزوں کے بیٹوں کو کہ ہماروں کی چیز استعمال مت کرو بھائی ایسا کہنے والا کافر ہے ایک ماسٹر نے مجھے کہا جس سائیکل موٹر پر چڑھ کے آیا اس کو کس نے بنایا میں نے کہا ماسٹر جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا دوستو ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہ مادی جائیداد جو ہیں یہ روحانی لوگوں سے اللہ نے کیوں جبکہ روحانی تعالیٰ مدعا زندہ کر دیتے ہیں بلکہ اس کا تخت پلک مارنے میں آیا یہ سوال سوال سوال اس کا جواب ہے کہ جو مادی جائیداد ہیں ان میں نفع بھی آئے نقصان بھی ہے برائی بھی آئے اچھائی بھی آئے مادی غور سے سننا نقصان اور برائی سے بری نہیں ہو سکتے تو قانون یہ ہے کہ جو ایجاد کرے وہ برائی پر یا نقصان پر استعمال ہو تو اس کے حق میں بھی لکھی جائے تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ روحانیت ایجاد کرے پھر دھبے میں تو پھر اللہ نے یہ غور سے نا یہ بات غور طلبہ سمجھتا ہے مومن کو میں نے پہلے کہا تو اللہ نے بائشرہ کا قانون بنا دیا خرید و فروخت کا ارے جو بے شرح کے قانون کو نہیں مانتے تم خرید کے بعد پہلے کو مالک سمجھتے ہیں نہ وہ زمین لے سکتے ہیں نہ مکان نہ کریانے کے سودے نہ سب کوئی چیز لے سکتے کھا سکتے ہو بے تم پر تو حرام ہے مالک تو وہی رہا پہلا معلوم ہوا بے شرح سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے احسان بھی صحابہ نہیں جاتے گندم لے آتے تھے جو خشک چیز ہے قدرتی بناوٹی وہ ہم لے سکتے ہیں کھجوریں دے آتے تھے گندم لے آتے تھے تو دوستو یہ مادی جاندار مولانا روم صاحب نے کہا فرمایا اب آپ نے ساٹھ ہزار کا موٹر سائیکل لیا پیسے دے دیے کاغذات سب کچھ ایمان سے کہو وہ کہے گا میرا تو جو ایسے لوگ ہیں ان پر تو کوئی چیز کھا نہیں سکتے بھائی ایمان ان پر تو حرام ہے کیوں بائش خرید و فروخت کے بعد بھی مالک پیرا رہا تو بےمان کس طرح استعمال کر رہا ہے تجھ پر تو مکان زمین کھانے پہ ہر چیز حرام کھانا ہے تو دوستوں سے ملکیت اور احسان ختم ہو وہ دکاندار نہیں کہے گا میرا اور یہ نہیں کہے گا میرا احسان ہے آپ کہیں گے پیسے لیا ہے ارے دوستو اللہ کا احسان بھی ختم نہیں ہوتا اللہ کی ملکیت بھی ختم نہیں ہوتی چاہے بائش اب میں سائیکل موٹر کا مالک ہوں وہ تو میرا مالک ایمان سے کوئی چیز زمین لو کوئی مکان لو کوئی شوکر کس کا ادا کر اللہ کا معلوم ہوا شرح کے بعد سوائے اللہ کے ہر ایک کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور احسان بھی اور شرح کے بعد جو پہلے کو مالک سمجھتا ہے اس نے اس کو خدا سمجھا کافر ہو گیا مولانا روم صاحب بھی یہی انہوں نے شیر کہا ہے کہ آشے کے سنو بافر بابا عاشق آشے کے مسنو کافر فرمایا جس نے بنی ہوئی چیز پر نگاہ رکھی وہ کافر ہو گیا جس نے بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر سانے پر نگاہ رکھی وہ بافر دوسرا دوستو ہم بن چکے ایمان ہے نہیں جلندری کا شعر ہے کہ ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا غور سے بیٹا بنایا احمد علی گڑھی کو اور باپ بنایا یہ سر سید کہتے ہیں پندرہ سپارے ہمارے پاس تفسیر لگی ہوئے بڑے بڑے دیکھ جاتے ہیں اس سور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحش بھی کہا ہے اس کی تفسیر بازار میں بک رہی ہے اب تو ہم نے جب ظاہر کیا حکومت نے اٹھا لی لیکن ہمارے پاس اس کی تفسیر رکھی ہے کہتا تھا بڈھا بابا حضرت ابراہیم یہ جو حج ہے یہ بڈھے بابے کی کئی فرشتوں کا منکر وہ ان کا سر سید جو سور کافروں کا کافر کافر کافر یہ سکول والے ارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ کے دشمنوں کو واشی کہے جو اس کو صحیح سمجھے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے ایمان ہے دوسرا دوست میں نے کہا ہے کہ ہم بے مکوف ہیں میری بات غلط ہو تو دوسرا کہا کہ محفلوں کو ہماری تعریف سے سجائیے یہ ہے روحانی اولاد انگریز کی اپنے باپ کی بات بہت مانتی ہے تو اس نے کہا کہ محفلوں کو ہماری تعریف سے سجائیے اور نشانہ تنقید مولوی کو تم نے یہ کہنا ہے کہ مولوی خراب ہے اگر سو مولوی مان سے صحیح ہو جائے ایک بندے کی چوری واپس کرا سکتا ہے ایک حاکم صحیح ہو جائے علاقے کو رات دے دے گا نہیں ادھر تو ادھر تو تو یہ بزرگوں نے تقسیم کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا ہماری بے وقوفی ہے اور ہم کتنے پاگل ایک پاگل جو ہیں وہ تو تو سے اچھے ہم دینی پاگل تو دوستو امامت کے ہیں تین سوگرا سوگرا کمانا چھوٹی وسطہ درمیان کبرا بڑی یہ تین قسم مولوی امامت سوگرا کیوں سوگرا کولی فیلی مالی پابندی ہوتی ہے اور کولی فیلی مالی آزادی ہوتی ہے مولوی زبانی چالیس مولوی مسئلہ بتائے نہ مانو منا سکتا وہ منانے میں کمزور ہے قوم ماننے میں آزاد ہے کمزور پر گرفت کرنا بزدل کا کام اور آزادی میں چوکنا پاگل اور بے وقوف اور دیوس کا کام ہے آزاد پھر تو چکتا ہے وہ منانے میں کمزور ہے وہ قوم ماننے میں آزاد ہے اسی طرح میں آپ جو بات غلط ہو اٹھ کر مجھ پر سوال کر سکتے ہو اب فیل یہ ہاتھ چالیس مولوی تمہیں کہے نماز پڑھو ایمان سے پڑھو نہ پڑھو پڑھا سکتا ہے روپیہ دو نہ دو وہ چھین سکتا ہے تو فیلی مالی قوم آزاد ہے مولوی کے مقام کمزور سے کمزور چیز مولوی ہے بزرگ نے مثال دی مولوی خراب ہو جائے یوں سمجھو جس طرح چھوٹا بچہ کپڑے اتار کر روڈ پر خال کھڑا ہو گیا درمیان پیر نماز کا کہے اثر تو ہوگا اگر نہ پڑھو تو زور وہ بھی نہیں پڑھا جس طرح درمیانہ بچہ گاؤ کا روڈ کبرا بڑی جس طرح میں گاؤ کا روڈ پر کھڑا اب ایمان سے پوچھو چھوٹا بچہ بھی ننگا کھڑا ہے درمیانہ بھی ننگا کھڑا ہے اور میں بھی ننگا کھڑا ہوں مار کر چھوٹے بچے کو پیٹتے خبردار تو ننگا کھڑا ہے اس قوم میں کوئی عقل شعور ایمان ارے چھوٹے بچے کو میں نے کپڑا پہنانا ہے درمیانے کو بھی میں نے پہنانا ہے اب حاکم روڈ دفتروں میں ننگے ہو رہے ہیں کوئی نام لیتا او وہی اپنی پاکستانی قوم جو ہے روحانی اولاد ہے میرا حکم جا کے میروں کو سنائیے یعنی میرے بیٹوں کو پاکستانیوں کو تعلیم اور قانون ہمارا اپنا یہ حرام حلال کیا ہے جو مرضی ہے وہ اس طرح ہے میں بات کر رہا ہوں ظاہر ہے تعلیم بھی میری پڑھو قانون بھی میرا چلاؤ حرام حلال تمہارے لیے ہائے نہیں جس طرح حرام چیز کھائے پیشاب پیے گندگی پیے اور رشوت کے پیسے کھائے برابر ہے وہ بھی حرام وہ بھی حرام شراب بھی حرام وہ بھی حرام لیکن ایک بات یہ ہے کفر پر چلے گئے کہ اب جیسے تیرہویں صدی میں حرام حلال تھا چودہویں میں حرام حلال ختم ہو گیا لیکن اس وقت لوگ حرام کو حرام سمجھ کر کھاتے تھے اور برائی کو برائی سمجھ کر کرتے تھے پندرہویں میں آئے کہ حرام کو سمجھیں گے اور برائی کو جیسے یہ ایسی خطرناک صدی ہے اللہ پناہ دے تو دوستو اگر مارنا ہے تو مجھے مارو میں بڑا ہوں اب ایک عام مشہور خوشی منا رہے ہیں کافر کہ اسلام اسلام جو ایسا کہے اسلام نہیں آیا وہ پرلے درجے کا کافر ہے اسلام آئے ہر ایک کے سر پر بیٹھا ہے ایک وکیل اور ایک ڈاکٹر میرے ساتھ سننا بات کرنے لگ گئے کہ مولوی اسلام لائے میں نے کہا توبہ کر تو تو کافر ہو گیا اسلام ہے کہتا ہے کس طرح میں کہ نہیں ہے کیا میں کہ یہ حکومت ہے ہاں۔ میں نے کہا ان کے خلاف بھائی حکومت کے خلاف کم نہیں ہوتے وہ قتل نہیں ہوتے چوریاں ڈاکے کے خلاف نہیں ہو رہے وہ مجھے کہتے ہیں پھر سزا نہیں دیتے تو میں نے کہا اب تم آ گئے جو حاکم سزا دینے پر قادر ہو اس کی حکومت موجود ہوتی ہے اور جس قانون کی سزا ہو اس قانون کی بالادستی موجود ہوتی ارے اس حاکم سے تو قتل کر لوگ چھپ جاتے ہیں چوری کر کے چھپ جاتے ارے خدا سے کوئی چھپ سکے گا یہ تو اللہ نے ہماری بے وقوفی ہے اللہ نے فرمایا ایک چھوٹی یہ بھگت لو ورنہ تو میں اربوں سال میں ڈال دوں کون بھاگ سکتا ہے مسکال مسکال مسکال کے دانے جتنا بھی برئی چھپا چھپا فرشتے بیٹھے ہیں مثلیں لکھی جا رہی ہیں انصاف کا دن موجود ہے اور جہنم بڑک رہی ہے کترا کترا کا حساب ہوگا دنیا کے بادشاہ بھی نہ بچیں گے ایمان سے بھائی پھر اللہ کی جیل بھی ہے میں نے کہا بے یہ قبرستان اللہ کی جیل نہیں ہے یہاں آتے میلہ تھے خبر ہے اور تو یہاں تو اور پکڑ کر لے جاتے ہیں خود ہم اس جیل میں بند کراتے ہیں اللہ کا قانون تو دیکھو دیکھو اور ارباں سال کی جہنم یہ ہماری بے وقوفی ہے اسلام تو ہر کے سر پر بیٹھا ہے اور کترا کترا دو فرشتے بیٹھے ہیں لکھا جا رہا ہے حساب ہوگا سزا ہوگی کون بھاگ سکتا ہے پھر وہ کان یوں نہ کہا کرو اسلام ہم اسلام سلام اسلام کا قانون ہے کوئی دنیا کی طاقت بادشاہ امریکہ برطانیہ کوئی نہیں بھاگ سب کو بادشاہ کافر دو چکے ہیں پوری دنیا کو دو دو ایک نمرود اور دو مسلمان ہو چکے ہیں پوری دنیا کے بعد ایک سکندر دول کرنا ہے اور دوسرا سلیمان یہ نمرود رود اپنی ماں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا کشتی پھٹی پھٹے پھٹے ہو گئی تو نمرود کی ماں اور یہ پھٹے پھٹے تو نمرود کی ماں نے نمرود کو پھٹے پر جنا پھر حکم ہوا اللہ نے فرمایا اس کا رو کب اس کی ماں کا کرو کب ہو گیا تو پھٹا لگتے لگتے آ گیا کندی کندیلا تو انہیں لے اللہ کا حکم تھا ہرنیاں دودھ پلا جاتی تو یہ وہاں اس میں پرورش پائی پھر اللہ نے حکم دیا کہ بنو کو کہ اس کو بادشاہی کا وال سکھاؤ تو بادشاہی اللہ نے دنیا کی بادشاہی دے دی اس نے کہا خدا ہے نہیں میں خدا ہوں بہت بہت بہت تو اللہ نے کس طرح مارا گرے کو غر کرتا ہے ارے کیوں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرہ کا بے رب کل کریم آئے انسان تو غر اپنے رب تے کو غرہ تو مچھروں کی فوج آئی قرآن مجید میں واقع ہے سب فوج کو ختم ختم ایک لنگڑا مچھر جو تھا وہ نمرود کے دماغ میں چلا گیا تو وہ نوکر وہ کرتا نوکر جوتیاں مارتا تو اس کو آرام ہو آرام جوتیاں کھاتے کھاتے دنیا کا بادشاہ اللہ کیا ہے کون کوئی چیز سچی بات سے میرے رب کیا اس کے رسول باقی سب جھوٹ ہے سب ہے دوست نقصان کر رہے ہیں خدا رسول دین کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے اب یہ گنجا جو نواز تھا یہ فراؤن سے کم سے کم سے کم سے کم سے کم کتنا سال تین دفعہ وزیر اعظم اللہ اگر کسی کو ناجائز کرنے والے کو دیکھو جو اوپر جا رہا ہے تو یوں سمجھو جتنا اونچا ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ چوٹ دیا جتنا زیادہ یہ دنیا کی کتاب ہے بڑی کتاب ہے دنیا اللہ نے کسی ناجائز والے کو نیچے نہ گھیرا ہو اس کی ستیہ ناز برباد نہ کیا ہو یہ مثال نہیں ملے صرف ہماری ہے خدا کے ساتھ مقابلہ کرنا دوستو میں بول نہیں سکتا دو چار باتیں میں نے کی ہیں اب میں تھک گیا ہوں وآخر دعوان دعوان الحمدللہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ تواری ساری دنیا آخرت چنگی کرے چاہ اسلام دے رکھے تے ایمان تے مارے بے عدبین چنان تھی مو والے تھی دلی مراد خیر جا کوئی پاتی بیٹھے اپنے ماں کا صدقہ پورا کر اللہم سبتنا علی السلام سبتنا علی الایمان و توفنا مع الابرار صلی اللہ تعالی آخر محمد و آلہ دوستو دو باتیں یاد رکھنا میری ضروری ہے دنیا بتا دوں آپ کو ایک تو حادثات کا ماحول ہے بہت جو سدی سے بھری پڑی ہے ایسے بندے مریں گے جس طرح چونٹی پر میرا پھیر دیا جاتا ہے ابھی تو ابتدا ہے ستارہ یہ سدی تو آگے بڑھی تو سواری پر بیٹھا کرو سائیکل موٹر پر بیٹھا کرو اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ شریف یا رب العالمین میں اپنے آپ کو اپنی سواری کو تیری امان سوتے وقت بھی کہہ دیا کرو یا رب العالمین میں اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے مال رزق کو سب چیز کو تیری امان دوسرا دروازے پر جا کر روک گئے شیطان کے نو بیٹے ہیں تو ایک گھروں میں رہتا ہے جو لڑ جھگڑے فساد پریشانی تو جب تم دروازے جب اندر ہونے لگو تو پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے باہر گیا کرو شیطان کہے گا اب میرا کوئی راہ نہیں کر یہ دو باتوں باتوں باتوں کسی سواری پر بیٹھو امان کے بیٹھو سائیکل موٹر پر بیٹھو یا رب العالمین میں اپنے آپ کو اپنے سائیکل موٹر کو تیری ان شاء اللہ ہلس ہلسا اور رات کو ہر چیز اپنا خاندان اپنا مال رزق اللہ کے امان دے کر سویا کرو چوری نہیں چوری چوری دوست احباب نے ہونے واسطے ادھر ادھر آ جاؤ تاکہ آسانی ہو جائے باقی دوست پیچھے اٹھ کے چلو بیٹھے نال حضرت دی کھلوتی ہو مرید آن گے سی دی فوٹو کتنے دی سی کیوں آخ بس اصا زیارت کریں دے راج <laughs> میں کہنا لانت ملیں دے راج زیارت نہ کریں دے راج جو مستفا کریم فرماوے جس گھر تصویر ہوئے رحمت دا فرشتہ نہیں ہوگا آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریل بھی لکھے دوسرے دی فوٹو رکھنے والوں پیر دی تصویر رکھنے کا گناہ زیادہ ہے جی جی امام اہل سنت فتوا میں بتانا جدا مستفا جان رحمت پہلا جی جد دیکھ ویکھی ہوے پھر مستفا جان دیکھ ویخ کے تو مستفا جان رحمت یاد آلہ حضرت ہاں؟ جدو ایڈی برائی تو کفر ویخنا اس لیے آلہ حضرت خانا فرمایا جڑا پیر دی فوٹو رکھے گا وہ چمدا ہوئے گا چٹدا ہوئے گا برکت والی سمجھے گا عزت دی تھان سے رکھے گا ولیٹے گا پونجے گا پا فرمایا یہ کام بت والے والے نے ہاں کرے گا اندر تسویر جہی بت حکم اس بندے نو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے کوئی ان مسلے کدی سنے نہیں ختم درود والے ختم والے مسلے میں تین ہر ملا دسے گا نا جی جی بیٹھنے جان گے اس آخیا ختم کتنے لکھے میں اتنے لکھا انہیں آخیا کٹ کے لکھا میں کیا آپ تیری مونج کٹی چی میں چیٹھی کہتے چی لکھی کہ چیٹ ختم دے بارے دس میں کہ میں اترا اللہ رسول دا عدد مک گیا ختم ہو گیا دین ختم ہو گیا ہے مسلمانہ دی عزت غیرت ختم ہو گئی ہے آزادی ختم ہو گئی ہے کافران دے ہتھوں دلیل خوار پہ ہونے ہاں، تیرا حال ختم نہیں ختم ہویا جو میرا چلی تو قائم ہے ہاں۔ اسے دو تے لڑنا ویکھیا کر تو اج کل ساری جانگے تھی کھڑی دیو بندی گا انہوں جنہا ختم دے خلاف بولے کتنے لکھا یارویں آرام پہ کھان میں کیا سور نو صرف جٹ بندہ اینا چا پوچھے بھائی جو تھانے کچہری پہ کمیندا ہے سارا حلال ہے اگلے دن میں گیا ادھر کدھر اتلے علاقے گجرات جا رہے تھے تقریر سے میرے نال بیٹھا سی وکیل بھی سی تے بھابی سی ہوں انہیں گا سو کر رہے سن میں سمجھ گیا بھی کہڑی بلان ہے وہ سیانے بھائی ایک کتا دو ہلکا میں ہوں ساری صورت حال سمجھ بیٹھا ہوں میں آ مونج کٹی آ مونج کٹی گڈی چپ چپ مار کے جوں بیٹھے نا ہوں بولن کی گلا اگوں ہوئی ہتھوڑے تو گلا جواب دے یہ تو بات جی ودان پھر چمجد ہے بھیجا پاٹ جانا نا بھائی یہ آشر ہوتا حق جو ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرما ہے حق نو اصا باطل دے کے مارنا تو حق باطل دا بھیجا کر ید مانگو دماغ ہوں گجرات شہر چڑے تو انہوں ہو گل تو کوئی نہ آئی میرے نال بیلی چ چاہ گجرات شریف وہ آدھا ہاں جی گجرات شریف حلوا شریف ختم شریف موقع جو مل پیار میں کہ جی ماشاء اللہ میں کہ بہت سونا بولے جی ختم شریف آخر بڑی اگ لگ گئی میں کہ جناب یہ دسو یہ گجرات بھی شریف نہیں لاہور بھی شریف نہیں بابرا شریف ہے کدی ادھر گسا لگا ہے نواز شریف بابرا شریف یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیف نویف ہے میرے دیس کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے میں کہ قبلہ نواز بھی شریف ہے کنجر تے سارے شریف ہیں تو ہوں داس کمی نہ کہ اگ لگی ہے ہلوے نو پونڈنا پیا تو وکیل ہے جڑا کچہری ایک سودا پہ ملتا ہوں یہ سارا حلال ہے میں کہا بےمان جی حلوا پکایا اپنا پکایا ہے لانتی تسا تو لوگوں کا لوٹ لوٹ کھاندے جے تو بزرگ فرما نے شراب نالوں لوگوں دا مال لینا ود گنا شراب والا توبہ چکرے نا مولا پچھلی معاف کر دے گا لیکن جن لوگوں دا مال کھدا ہے جنہ انہاں ان معاف نہ کراوے یا مال واپس نہ کرے چر معاف ہو کرویا وہ پیتی تم آ جڑے جہاں نو پوچھو کی پیا پڑھتا تیرا پتر سکول کیوں آ کے تھانے چ لگ جائے پیتے منہ کھانے بھی کمائی حلال حلوا حرام توجہ نہیں فرمائی نے جج واپی رکھنا وکیل واپی رکھنا پولیس واپی رکھنا فوج واپی رکھنا ادھر سالا حلال ایک حلوہ حرام تو سمجھ آ رہی نا کوئی ہاں، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ الحمدللہ اسا نہلوا حلال سمجھنے ہاں میں حلال میںلوا کھانا لیکن میں تھانے کدی نہیں لگا گا نہ اپنے ڈیلی کسی گوارا گارا گا ہاں تے جے کوئی لگا کھڑا تو انہوں ایسا ضرور آکھاں گا کہ اپنا ایمان بچاویں سمجھی ایویں جویں سور دا لہو دے یہ سارا قانون پلیت ہی کافر دے ہاں یہ نوکری ہے حرام حرام سمجھی ایمان بچ جاتی جائز سمجھے گا ایمان ہی جانا رہے گا یہ ادب ادب کی گل اگلی گل سنو اگلی گل اگلی گل کر لگا دہشت گردی کے حوالے یہ مسئلہ سمجھا اس وقت کی اشد ضرورت کیوں ذہن بن گیا ہے کہ اس لیے جیڑا رئیس ہے دہشت گردوں کا جیڑا کوئی امن والا ہے دہشت امریکہ برطانیہ بم مارتے ہیں پوری دنیا دیا حکومت اس لیے کٹھے رل کے نا جس جسے چاہتے ہیں جس ملک سے چاہتے ہیں بم مار تھلے تی تی لاک بال بچے قرآن مسجد ساڑ کا سچی بولیا اچھا دے تی لاکھ مارن والا وہ امن پرست میں تو نکتا سمجھاوا کی کریے نام مراد جہالت رہ گئی علم کو نہیں رہا عقل کو نہیں رہی بزرگ فرماندے نے ایک رتی علم دی خاطر دس من اقل دی ضرورت ہے ایک بڑا محدث ہویا ہے ابن تیمیہ وابی وادی بڑا بڑا پیشوا منگایا بزرگ بارے لکھیا ہے وہ کیوں گمراہ ہویا سی کہ دا علم اقل تو ود گیا امام زرکانی شرح مواہب والے لکھتے نے کان علم ہو اکبر مینا کان گمراہ ہو بندہ گمراہ ہو جائے کبلا بندے بیٹھے ہیں اگر کوئی بندہ اصلہ لے کے آوے تے اتنے چکر دہشت پوے گی یا ساڈی دہشت دے تے دی دہشت ساڈے تے کی ہونا ہے دی ایتھے کئی بندے آکھن گے لے گئے مولوی نہ آدھے جلسے تے چنگا تھے کئی آخر گے نال والے تینوں آدھا سا پنجا اتنے مر گئے نے یہ سانو لے جان گے گل سمجھے ہوں اصل والے بھی دہشت سڈے تک پی بندے اثر زیادہ وا ایک اصا ہزار بندہ بیٹھے یا پانچ سو بیٹھے ہیں وجہ کی معلوم ہوا دہشت اصلے بچے بندے توجہ نہیں فرمائی نے دہشت کہہ اصلے اندر دہشت اور کول آ دہشت گرد بنا ہاں پہلو یہ اخلا نہیں تھی ہوں تلوار ہوں سن دیسی کھاتے ہوں سن بندے بڑے جرت والے ہوں سن بڑے دلیر ہوں سن دس بندے جو تلوار والے آ گئے تو اگو ایک سوٹے والا گل پی گیا ہوں سی انہیں ایک سوٹے چلا ہوں نکتا سمجھا نہیں جی ڈاکو وڑتے سن نہ کسی پنڈ ایک بندہ کھنگورا مارتا سی وہ کے سن ہوں جو اصلا آیا شیتانی ایک ڈاکو بڑے دس بندے گھر دے جاگتے ہو کنگ آن لگے وہ بھی منہ چپ چپ چپ چپ معلوم ہوا ساری دہشت گنڈے بچ کول جا اصلا وڈا ہو سی اوڈا وا دہشت گرد ایک ریوالور والا ایک کلاشن کوف والا ایک لانچر والا ایک میزائل والا ایک آئٹم بمب آ ہوں وا دہشت گرد دہشت کنی ہونی ہے تو آپ اندازہ لگا پوری قوم نو ساری حکومت لٹ مار کر رہی ہے اج میں بس تے آیا لیاقت پور تو بہاول پور کراچی دی گڈی آ رہی سی اے سی پولیس فاؤنڈیشن والوں دی او کی پٹھان ٹھیکے تے گڈیاں لیا ہوئی وہ ایک پاس پیاں اے سی گڈیاں ہوئے ہوئے ہوں ڈرائیور جو پٹیا ہے جو پٹیا ہے جو پٹیا کتے آئے آ لٹی نے کٹ جاندے نے جانے آ بغیر ساڈے تو مسلط ہو گئے کی کریے اچھا ان ایمان نال ہے جدو سکول بیٹھے ہو نا جی سکول دا ماحول ہوگا تو پھر سارے آکی جان گے ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی تے جدو کدھر وکھرا کر کے پوچھ لو حال کی پوچھنا ہے بربادی ہوئی پی ہے بربادی معلوم ہوا ترقی صرف کاغذات وہ آخر سی کراچی چلے چار سواریاں پائی گلی دے سو روپیہ موتر وے جرمانہ کر دتا پی سو روپیہ پندرہ ہزار روپیہ بمشکل کرایہ کرایہ سلیا پی سو جرمانہ جرمانا پھر کبڑا پیٹ رہا جی ہوں کیوں پوری قوم سر نہیں چک تھوڑا سورا لن پیا جتھے تو کھوتے آگے آتے وہ تیرے پنجا مربے چون پاک لانتی جنہ کے سر بات کھانے پی گئے انہوں ہلال کما فرق کوئی بیٹھا مردواش کچے مکان سڈے پٹواری دا رقبہ نہیں سمانتا لگا سی تو مرلا نہیں سی جدو فارغ ہویا مربے کا مالک کیوں دیکھا کہ کوئی کہا نہیں دس دس لاکھ روپیہ منتھلی لینا پیا جب بئی مانو روزانہ چکلیا کوئی سڑک کے گی کا پہیا نہیں چلن دیں جنہ چر منتھلی نہ لگو پچہتر فیصد بے گنا جیل چنے ہوئے جو قسم خدا دی عزت دین ایمان ہر شہر کتے آگ نوچی جاندے نے قوم کیوں سر نہیں پہ چکتی ایٹم کول ہے یعنی انہوں نے پتا